میرے مرشد محبوب سیدی و علی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرش میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں والا اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ اور بھی انسان ہوتے ہیں ان کے دل دل میں بھی جذبات اور خواہشات غمی خوشی اور تکلیف ہر طرح کے جذبات اور احساسات ان کو بھی ہوتے ہیں وہ بھی اسی معاشرے کے ایک فرق ہوتے ہیں لیکن ان میں اور عام آدمی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا دل اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیتے اور جان دے دیتے ہیں لیکن جان بوجھ کر اللہ کو ناراض نہیں کرتے اور اگر جانم خطا ہو جائے تو رو رو کر اللہ کو منا لیتے ہیں اور ان کے اندر کی احساسات اور جذبات اور خواہشات ہر قسم کی ہوتی ہیں لیکن وہ اللہ پر جان دیتے ہیں اور قیامت تک آتے بھی رہیں گے اور قیامت کے دن اور حجت ہوں گے کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ یہ یہ کر سکتے تھے اور ہم نہیں کر سکتے تھے اگر جی، جسم دونوں کا ایک ہی ہے حاجتیں دونوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ حجت قائم فرمائیں گے کہ جب یہ کر سکتے تھے تو تم کیوں نہیں کر سکتے تھے تم بھی انسان تھے تم کو بھی اللہ نے طاقت دی تھی تو تقوی اختیار کرنے کا اختیار دیا تھا اور طاقت دی تھی تو جب یہ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر سکے اس پر معاوضہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے داغے حسرت سے دل سجائے داغے حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں حسرت سے دل سجائے ہیں داغ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں داغ حسرت سے دل سجائے ہیں داغ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں پلو میں جس کے جب وہ آئے ہیں قلبوں میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں قلبوں میں جس کے جب وہ آئے ہیں پلو میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں پلو میں جس کے جب وہ آئے ہیں میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم ملک سجائے ہیں حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان ان کو پائے ہیں حسینوں سے دل بچانے میں ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بہت ہیں ان حسینوں سے دل بچانے ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے بھی بہت اٹھائے ہیں ایک دفعہ مزاج نے فرمائے ان حسینوں سے تم چھڑانے میں میں نے چھٹکے ہزار کھائے یہ ہم جیسوں کے لیے نصیحت کے لیے نے کروایا ان حسینوں سے تم چھڑانے میں نے ہزار کھائے ہاں اور یہ اللہ کے دل میں بھی فطری جذبات ہوتے ہیں لیکن ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے ایک نظر بھی فراز نہیں کرتے اپنے دل کی خواہشات کو کچل دیتے ہیں لیکن جتنا چور کر دیتے ہیں لیکن اللہ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کرتے کسی قیمت پہ اللہ کو ناراض نہیں کرتے ان حسینوں سے دل بچانے میں ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں اس نے پانی کے چکروں میں بھی اس نے پانی کے چکروں میں بھی کتنے لوگوں نے دن گوائے ہیں اس نے پانی کے جا کرو گی بھی اس نے پانی کے جگ کروں بھی کتنے لوگوں نے دن گوائے ہیں اس نے پانی کے جگ کروں بھی کتنے لوگوں نے دن گوائے ہیں داغ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں یعنی جو شخص اپنے دل کو اللہ کے لیے توڑتا نہیں اللہ کے لیے دل کیسے ٹوٹے گا کہ دل کی ناجائز خواہشات کو بھی کچلنا ہے اور معاشرے کے مختلف مطالبات جو ناجائز ہوں جیسے ایسی تقریبات میں شرکت جہاں گناہ کا ماحول ہو یا ایسی رسومات جو شریعت کے خلاف ہوں سمند کے خلاف ہوں یا ایسے ایسے مواقع جو بھی مواقع ہوں جہاں گناہ کا کام ہو یا ایسا مطالبہ جو گناہ کا ہو یہ سب رسم رسومات اور گناہ کے ماحول اس کو چھوڑنے میں انسان کو تکلیف آتی ہے کیونکہ لوگ تانے کستے ہیں باتیں بناتے ہیں تو یہ جو یہ جو ہے ابھی آغاز میں جو ہے یہ شرما جاتا ہے اور اگر یہ عمل نہیں کر پاتا تو اس نے اللہ کا راستہ طے نہیں کیا اس نے اپنا دل نہیں توڑا اللہ کے خاطر اور اگر عمل نہیں کیا کہ ناجائز بات پر عمل نہیں کیا تو اس ظاہر ہے کہ بعض دفعہ لوگ باتیں بناتے ہیں اور دل میں بھی شیطان ڈالتا ہے کہ اگر دنیا کے ساتھ ساتھ نہیں چلو گے تو تم تو بالکل کٹ جاؤ گے تو حضرت شیخ کو پوری رحمت اللہ علیہ ایک شعر پڑا کرتے تھے حضرت والا فرماتے تھے کہ حضرت کی شعر پڑھتے ہوئے رونے لگتے تھے یہ قول دشمن پیمان دوست بے شکست کہ دشمن یعنی شیطان اور نفس کے کہنے سے تم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا کہ اللہ ہم دنیا میں آپ ہمیں بھیج رہے ہیں ہم آپ ہی کے ہو کر رہیں گے یہ وعدہ تم بھول گئے اور بیبی کے عرض کیا گی وہ پیوستی تم یہ نہیں دیکھتے کہ تم کس سے توڑ رہے ہو اور کس سے جوڑ رہے ہو تمہارا رشتہ اللہ سے اپنے خالق سے اپنے مالک سے ٹوٹ گیا اور تم نفس اور شیطان کے پیچھے چل پڑے حالانکہ تم سمجھے کہ تم تم ان کے دوست یا وہ تمہارے دوست ہیں نفس و شیطان حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں وہ تو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں تم نے گناہ کا کام کیا یا ناجائز مطالبہ پورا کر دیا تو جو ہے تم بجائے اس کے کہ وہ تمہارے دوست بنتے تمہاری شہبا نہیں ہے بلکہ وہ دور کھڑے تالیاں پھر رہے ہوئے کیا ایسا بھی ہم کو بنایا جہنم کی طرف ان کو چلا دیا شیطان کا تو مشن ہی یہی نفس اور شیطان ان دونوں کا مشن ہی یہی ہے کہ انسان کو برے برے کام سکھلا کر اللہ سے دور کر دے جہنم کا راستہ نکلا ہے تو اگر اس نے عمل نہیں کیا تو اس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو گیا پھر عمل نہیں کیا تو اور مضبوط ہو گیا پھر عمل نہیں کیا اور مضبوط ہو گیا اس طرح دل توڑتے توڑتے بالکل شکستہ ہو گیا اور جب شکستہ ہو گیا تو اللہ کو اس ٹوٹے ہوئے دل پر پیار آ گیا اور اس کو اپنا مسکن بنا لیا اپنا مسکن یعنی رہنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کو مومن کا ٹوٹا ہوا دل پسند ہے گرا کی بجلی میرا نشیمن جلا کے اپنا بنا لیا ہے گرا کی بجلی میرا نشیمن جلا کے اپنا بنا لیا ہے غموں کے پھولوں سے میرے دل کو برائے مسکن سجا لیا ہے غموں کے پھولوں سے میرے دل کو برائے مسکن سجا لیا ہے کیا بات ہے یہ جو اللہ کے راستے کے غم ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ ہمیشہ نہیں رہتے انسان کو ان غموں کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ان غموں کی وہ اہمیت اور وہ اصل میں یہ غم کوئی اہم ہے ہی نہیں یہ تو اس لیے ہے کہ ہمیں برے برے کاموں کی اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے عادت سی پڑ چکی ہے تو اس کو تبدیل کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے کہیں والدین آڑے آ جاتے ہیں رشتہ والدین کا کہیں کسی کا کہیں بھائی بہن کا کہیں تایا کا کہیں فلاں کا تو رشتے آڑے آ جاتے ہیں اب چونکہ عادت نہیں تھی تو اب اس عادت کو بدلنے میں کچھ وقت اور مشقت تو ہوگی تو لیکن خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو چلنے میں ہے انتہائی مشقت ابتدا میں مشقت ہے لیکن مندر پہ جب پہنچیں گے تو کیا راحت نہ ہوگی تو مندر پہ تو پہنچنا ہی جو ہے راستہ ہی یہی ہے مندر پہنچنے کا کہ اپنے دل کو توڑا جائے اللہ کو منایا جائے اپنے دل کو توڑا جائے اور اللہ کو منایا جائے اور بس بس اللہ تعالیٰ ایسے ٹوٹے ہوئے دل کو پسند کرتے ہیں تو معاشرے کو بھی خاطر میں نہ لائے اور ماحول کو بھی خاطر میں نہ لائے بس سب سے پہلا مضبوط رشتہ اپنا اللہ سے جوڑے اس نے پانی کے چکروں میں بھی اس نے پانی کے چکروں میں بھی کتنے لوگوں نے دن گوائے ہیں شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست شکل بگڑی تو بات نکلے دو جن کو پہلے غزل سنائے ہیں شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دو شکل بگڑی تو باغ نکلے دو جن کو پہلے غزل سنائے ہیں جن کو پہلے غزل سنائے ہیں منزل قرب یوں نہیں ملتی قرب پر نہیں ملتی سب میں حسرت ہزار کھائے قرب پر نہیں ملتی قرب پر نہیں ملتی سب میں حسرت ہزار کھائے سب نے حسرت ہزار کھائے حسرت سے دل سجائے ہیں تارے حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے آدیشے کام بنتا ہے تاز سے افتر کام بنتا ہے تاز سے افتر بس کا سورا لگائے ہیں کام بنتا ہے تاز سے افتر اللہ کا راستہ بغیر اللہ کے فضل کے طے نہیں ہو سکتا اللہ تعالی سے اللہ کے فضل کی بھی کچھ ایک شیر حضرت فارسی مولانا ڈومی کا کچھ یوں فرمایا کہ خدا ہمارا ہمارا تو برے برے کاموں میں گناہوں میں مشغول ہے لیکن آپ ہمارے ہاتھ کو ہمارے ہاتھوں سے خرید لیجیے ہمارا ہاتھ تو مشغول ہے گناہوں کے کاموں میں بری بری کاموں میں لیکن آپ ہمارا ہاتھ ہمارے کیونکہ ہم تو نالائق ہیں ہم سے نالائق ہی صادر ہو رہی ہے گناہ پہ گناہ ہوئے جا رہے ہیں مگر آپ آپ قریب بھی ہیں اور آپ قدرت والے بھی ہیں تو آپ مہربانی کر کے ہمارا ہاتھ ہم سے خرید لیجیے ہمارا ہاتھ ہم سے بری کیجیے اور اپنے فضل کا سایہ ہم پر فرما دیجیے اور ہم کو گناہوں سے حفاظت فرما دیجیے تو یہ اللہ کا فضل ماننے کی چیز ہے جس پر اللہ کا فضل ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی کوئی طاقت کائنات کی کوئی طاقت گبراہ نہیں کر سکے گی پورا کام نہیں کروا جب دیکھو جیسے ماں ہوتی ہے نا اپنے بات سنایا گیا علی سے میں اللہ قواقیت ولید جیسے ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی حفاظت کرتی ہے کہ وہ کوئی خطرناک کام کرنے جاتا ہے کوئی گندا کام کرتا ہے کیچڑ میں کھیلتا ہے کیچڑ یا مٹی منہ میں لینے لگتا فوراً ماں ماں دوڑتی ہے اس کو اس کے ہاتھ سے لینے کے لیے گندی چیز نہ کھائے تو اے اللہ اللہ مواقع کباقیت ولید اللہ آپ ہماری ایسی حفاظت فرمائیے ہر ہر لمحہ کہ جیسے ماں اپنے بچے کی نگرانی رکھتی ہے اور اس کو گندہ کام نہیں کرنے دیتی تو یہ یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ آپ ہماری ایسی مدد فرمائیے اور ایسی نگرانی کیجیے کہ ہم گندہ کام گناہ کا کام کرنا بھی چاہیں تو آپ ماں جیسے ماں اس کو چھڑا دیتی ہے گندگی کو تو آپ ہمیں ہماری ایسی حفاظت فرمائیے کیونکہ آپ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہیں ستر ماؤں سے زیادہ آپ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں ماں درا رام من آموختم کیوں بون شمے کے من افروختم یہ ماؤں کو محبت کرنا میں نے ہی تو سکھایا ہے ورنہ ماں مائیں اور یہ بوڑھے کہاں سے محبت کرتے محبت تو میں نے ہی دل میں ڈالی ہے تو یہ یہ شمع جو ہے ماں کے دل میں محبت کی ہے میں نے ڈالی ہے میں نے اس کو جلایا ہے تو ہم ہم نے تو خود سکھایا ہے تو سکھانے والے کے پاس کیا محبت ہوگی تو چونکہ آپ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری ایسی حفاظت فرمائیں جیسے ماں چھوٹے بچے کی حفاظت اللہ واقعتاً کب دل حسرت سے دل سجائے ہیں داغ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں کا عالم الگ سجائے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں ان حسینوں سے دل بچانے میں ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے بھی بہت اٹھائے ہیں ان حسینوں سے دل بچانے میں ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے بھی بہت اٹھائے ہیں اس نے پانی کے چکروں میں بھی اس نے پانی کے چکروں میں بھی کتنے لوگوں نے گوائے ہیں شکل بگڑی تو باغ نکلے دوست شکل بگڑی تو باغ نکلے دوست جن کو پہلے سنائے ہیں جن کو پہلے غزل سنائے ہیں منزل قرب یوں نہیں ملتی منزل قرب یوں نہیں ملتی حسرت ہزار کھائے ہیں منزل قرب یوں نہیں ملتی منزل قرب یوں نہیں ملتی زخم حسرت ہزار کھائے ہیں کام بنتا ہے اختر کام بنتا ہے پان سے اختر پنگ کا سرا لگائے کا سرا لگائے کام حسرت سے دل سجائے حسرت سے دل سجائے تب کہیں جا کے ان کو پائے مہار ربانی سفر نامہ یونین حضرت والا رحمۃ اللہ ٹیلی ویژن پر دینی پروگرام کا حکم آج کل تو یہ اور بھی زیادہ چل گیا ہے کہ نیٹ کے اوپر مختلف اور نیٹ پہ کیبل پہ مختلف ممالک میں لوگ بعض چوروں نے داڑیاں رکھ لی بعض چوروں نے داڑیاں رکھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک سلسلہ اور بعض لوگ بیداری کے لیے جیسے شروغ اور ٹائی بھی لگی ہوئی ہے ہم نے بھی دیکھا برطانیہ میں بہت بڑی مسجد ہے صرف لندن میں کون سی مسجد کہلاتی ہے بہت مشہور ہے جہاں بہت بڑی مسجد ہے باہر دیکھا ہم نے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہاں ایک صاحب آئے سوٹ کو ٹائی پہنے ہوئے ٹوپی اوپی تو دور کی بات ہے ٹائی بھی لگی ہے سب کچھ اور وہ سیدھے بیٹھ گئے ہیں کہیں کیا ہو رہا ہے اور ادھر وہ مووی کیمرے بھی لگائے وہاں پہ اور وہ بیان شروع ہو گیا ٹاڑی واڑی بھی نام کو تھی تو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ کیا ہو رہا ہے معلوم یہ بیان ہو رہا ہے مفتی کے مفتی صاحب ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بہت دل دکھا تو آج کل جو ہے نیٹ پہ اور کیبل پہ لوگ بہت شوق سے یہ پروگرام دیکھتے ہیں لوگ جن کو عقل و فہم نہیں ہے کہ یہ چوروں نے گاڑیاں رکھی ہیں اور اپنے اپنے مطلب کے بلکہ لوگوں کے مطلب کے مسائل لوگوں کے مطلب کے مسائل ہے نا کہ آپ کی کیا پسند ہے آپ کیا پسند کرتے ہیں کھانے میں آپ کا کیا مسئلہ ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں اچھا ایسے چاہتے ہیں آپ ہاں، یہ جائز یہ جائز یہ اس طرح کی یہ دین تو نہیں ہے بھائی دین تو اول تو ہے یہ اپنی خواہشات پر نہ چلنے کا نام اللہ کی اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے اپنی خواہش پہ تو چلنا چاہیے غرض یہ کہ لوگ بڑے حوالے دیتے ہیں فلاں ڈاکٹر نے یہ کہا ہے فلاں ڈاکٹر تو یہ کہتا ہے آپ کی کہتے ہیں بھائی ہم کیا کہتے ہیں اللہ اور رسول جو کہتا ہے ہم تو وہ کہتے ہیں اب وہ کیا کہتے ہیں ہم کو کیا معلوم تو لوگ بہت لوگ اس سے گھبراہ ہو رہے ہیں بہت والا نے تو برسوں پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی جو چیز اعلی معاشیت ہو اعلی معاشیت ہو اس سے دین کہہ ہی نہیں سکتا اور اس کی مثال بھی کیا بک فرمائی فرمایا کہ ایک چمچہ کہیں بچے نے پہانا کر دیا آپ نے ایک چمچے سے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا اس کے بعد اسی چمچے کو مہمان کے سامنے خوب چمکایا خوب دھویا تپا بھی لیا آگ میں اس پاک صاف کر کے آپ لے آئے اور اس کے سامنے مٹھائی یا حلوہ پیش کیا اور چمچہ ابالا دیا تو کیا اس چمچے سے وہ کھانا پسند کرے گا اپنی بےزتی بھی محسوس کرے گا اور اس کی طبیعت بھی نہیں چاہیے گی یہ جس جس ٹی وی پہ یا نیٹ پہ ہر وقت حرام کاریاں اور بدماشیاں ہو رہی ہیں اس پہ کون کون لوگ آئیں گے اور پھر وہ کیا سیکھ لائیں گے اس لیے ایسی جگہوں کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کیے ہیں صحبتیں دی ہیں علماء ہیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کو سیکھنے میں صرف کیا اور بڑے بڑے علماء سے شاگردی میں اور مدرسے میں بڑا دین ان سے سیکھنا چاہیے یا آپ بتائیے کہ اگر کوئی ڈینٹسٹ ہو جو باقاعدہ پڑھا لکھا ہو اور تربیت یافتہ ہو اور صنعت یافتہ ہو تو آپ دانت کا کام اس سے کروانا پسند کریں گے یا وہ کسی عطائی سے جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے وہ اس سے نکالتا ہے آج کل تو ڈینٹل کلینک بھی ایسے کھل گئے میں نے سنا ہے کہ جالی لے کلینک لگا دی ہے اور ڈینٹل کاؤنسل بھی کچھ پتہ نہیں تو مرض یہ کہ ہم جب اپنا دنیا کا کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو کتنی دیکھ بھال اور سوچ سمجھ کے کرتے ہیں تو دین کو ایسے ہی کیسے ہم نے اتنا فالتو سمجھ لیا کہ اس سے سن لیا اس سے سن لیا ویسے کر لیا ویسا کر لیا پریشان فرمایا کہ ٹیلی ویژن پر جو دین کی تبلیغ اور تلاوت وغیرہ ہوتی ہے ہمارے عقادے کی تحقیق یہی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے جس چمچے سے کوئی عورت اپنے بچے کا پاپانہ صاف کر رہی ہو اسی چمچے سے اگر آپ کو حلوہ پیش کرے تو آپ کھائیں گے معلوم ہوا جو چیز غلاظت میں استعمال ہو اس کو نظافت کے آلے کے طور پر استعمال نہیں کرتے تو جس ٹی وی پر ابھی ناچ گانا ہو رہا ہے عورتوں کا ناچ دکھایا جا رہا ہے اس کے فوراً بعد قرآن شریف کی تلاوت شروع ہو گئی یہ دین کے ساتھ مذاق ہے توہین ہے اب اگر کوئی اس کے خلاف کوئی نظریہ رکھتا ہے تو ہمارا مقصود بحث اور چرا نہیں اگر کوئی جرا کرنے لگے تو ہمیں بحث بھی نہیں کرتے آپ کو آپ مبارک ہو ہمارا تو یہی طریقہ ہے اب اگر کوئی اس کے خلاف کوئی نظریہ رکھتا ہے تو ہمارا مقصود بحث اور جرا نہیں ہے ہمیں اپنے بزرگوں کی تحقیق بتانی ہے بس ہمیں تو اپنے بزرگوں کے طریقے سے کام ہے ہمیں کسی سے لڑنا لڑانا نہیں ہے جیسے ایک گلاس میں پانی ہے دس ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ پانی بالکل ٹھیک ہے لیکن ایک ڈاکٹر کا اختلاف ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے شبہ ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے تو آپ اس وقت کیا کریں گے احتیاط پر عمل کریں گے اور پانی نہیں پیئیں گے تو دین نے کیوں احتیاط نہیں کرتا یعنی ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ بھائی اس سے احتیاط کرو تو اس لیے ہم احتیاط کام نہیں کرتے کتنی صاف ستھری تعلیم ہے اللہ کون ایسا حاجی اور حجن ہے جو ٹیلی ویژن پر بیٹھا ہوا ہے اور دین کی تقریر سن رہا ہے اور تصویر بھی ہاتھ میں ہے اور سامنے حجت صاحبہ خاندان لیے ماں خاندان بیٹھی ہوئی ہیں اس کے بعد ٹی وی پر جب سامنے کوئی مرد آ جاتا ہے تو کیا حجت صاحبہ اٹھ کر بھاگتی ہیں یا کوئی عورت آ گئی تو حاجی صاحب ٹی وی چھوڑ کر بھاگتے ہیں میرے شہر شاہ راگو صاحب فرماتے ہیں کہ ٹیلی ویژن سانپوں کا پٹارا ہے اب تو یہ سانپوں کا پٹارا ہاتھ میں آ گیا ہے پام سائز پاکٹ سائز اور پام سائز جو ہے وہ سانپوں کا پٹارا اب بن گیا ہے اس کا زہر کتے کا سا ہے جو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے حضرت نے فرمایا کہ ہر گوئی کے اندر ایک لڑکے نے ٹیلی ویژن میں ڈاکہ دیکھا اس نے ڈاکو سے مل کر خود اپنے گھر میں ڈاکہ ڈلوا دیا اور ڈاکو اس کو بھی اٹھا کر لے گئے لڑکا بھی گیا اور ٹیلی ویژن بھی آ ہزاروں خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں نافرمانی پیدا ہوتی ہے بے حیائی پیدا ہوتی ہے اور کیسے نہ ہوگی جبکہ آج کل ٹیلی ویژن میں ایسی ننگی فلمیں دکھائی جاتی ہیں کہ شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے ایک سید لڑکا بہت ہی نیک پانچ وقت کا نمازی لیکن غلطی سے اس نے ایک ننگی فلم دیکھ لی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھ مہینے تک نماز نہیں پڑی اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ مجھے بیماری ہو گئی ہے میرے کپڑے ہر وقت ناپاک رہتے ہیں سجدہ کرتا ہوں تو وہی ننگی عورت سامنے ہوتی ہے پھر اس کو لا الہ الا اللہ کی ضربیں بتائی کہ نہ دھو کر خوشبو لگا کر اللہ کا نام لو اور کچھ مراقبہ بتا دیا اور چھ مہینے تک اس کے لیے دعا کی تب جا کے ٹھیک ہوا اور پھر ماشاء اللہ صحت مند بھی ہو گیا ورنہ معلوم ہوتا تھا کہ مر جائے گا یہ حسین جان لیوا ہے خالی ایمان ہی نہیں لیتے یہ جان بھی لیتے ہیں آخرت تو تباہ ہوتی ہی ہے دنیا کی عارضی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے میرا ایک شعر ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے بس سنکھیا کھانا پڑا ہے آپ کہیں گے کہ زہر یعنی سنکھیا زہر کو کہتے ہیں آپ کہیں گے کہ زہر کیوں کھانا پڑتا ہے اس لیے کہ اگر وہ معشوق مل گیا تو روزانہ حرام کاری سے نامد ہو جائے گا تو پھر حکیم کے پاس جا کر روئے گا تو حکیم اسے پوچھتا ہے سنکھیا کھلائے گا سنکھیا ایسا زہر ہے اس کا پشتا کر کے طاقت کے لیے کھلایا جاتا ہے اور اگر معشوق نہیں ملا تو اس کی بدائی کے غم میں سنکھیا کھا کر مر جائے گا دونوں صورتوں میں سنکھیا کھانا پڑا وصل میں بھی اور فصل میں بھی اس تشریح کے بعد میرے شیر کی قدر کیجیے حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے بس سنکھیا کھانا پڑا حضرت والا نے اس موقع پہ لطیفہ بھی سنایا تھا کہ ایک شخص پاگل خانے کے معائنے کے لیے گیا تو ایک کوٹری سے اس کو آواز آ رہی تھی آوازیں لگا رہا تھا شبنم شبنم شبنم تو اس نے پوچھا پاگل خانے کے ڈائریکٹر سے <laughs> وہ بھی آدھا پاگل خان اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے بھائی کیوں کس کا نام لے رہا ہے اس نے کہا کہ وہ لڑکی ہے اس سے محبت کرتا تھا اور اس بیچارے کو ملی نہیں شادی اس کی کسی اور سے ہو گئی اس لڑکی کی اور بیچارا ایک پاگل ہو گیا ہر وقت اس کا نام لیتا رہتا ہے شبنم نم نم کر کے اور آگے گئے تو ایک کوٹری سے آواز آنے لگی ہوں کر کے یہ کیا معاملہ ہے اس کو کیا ہوا نے کہا یہ وہ ہے جس کی شادی شبنم سے ہوئی اس پہ حضرت نے پھر شعر فرمایا کہ کوئی مرا فراق سے کوئی مرا وصال سے میں ان کی کوئی شاد مانا جس کو ملی بیچارہ بیچارا وہ بھی چونکہ سورت سے تھا سیرت سے تو تھا نہیں سیرت کی خراب شکل شکل اچھی ہونے سے سیرت اچھی نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ سیرت بھی اچھی ہو سورت پہ مرے تھے اس لیے سیرت کو دیکھا ہی نہیں تو سیرت اچھی نہیں تھی لڑائی جھگڑا روزانہ اور جو صورت کا عشق ہوتا ہے وہ ویسے بھی ناپائیدار ہوتا ہے اس لیے کہ آج کوئی حسین لگ رہا ہے اور کل کو کوئی اور بھاگ گیا اس کو چھوڑ کے ادھر بھاگ گئے تو یہ بالکل ہی ناپائیدار اور عارضی ہوتا ہے اور یہ نفرت اور عداوت پہ جا کے ختم ہوتا ہے جس میں محبت نہیں ہوتی محض دکھلاوا اور دھوکہ ہوتا ہے محبت کا حقیقت میں محبت نہیں ہوتی تھوڑے ہی عرصے کے بعد جھگڑا پڑ جاتا ہے تو کوئی مرا فراق سے کوئی مرا مثال سے جس کو نہیں ملی وہ بھی پریشان اور معذم ہو گیا جس کو مل گئے وہ الگ پریشان لہذا دوستوں ہمارے اکادم نے یہاں تک کہا ہے کہ ٹیلی ویژن سے اگر تلاوت بھی ہو رہی ہو تو اس کو مت سنو اور مت دیکھو کیونکہ یہ ایک مجرمانہ آلہ ہے اس کے بعد گانا بجانا شروع ہو جائے گا آپ خود سوچیں کہ جس چمچے سے بچے کا پاخانہ صاف کیا گیا ہو اسی چمچے کو دھو کر آپ کو حلوہ پیش کیا جائے ایسا کرنے والے کو آپ دوست سمجھیں گے یا دشمن بس دوستوں میں اپنے بزرگوں کی بات بس دوستوں میں اپنے بزرگوں کی بات پیش کر رہا ہوں اگر عقل میں سلامتی ہوگی تو انشاءاللہ شاء آپ کا دل قبول بھی کر لے گا کیونکہ یہ کھلی بات ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ قبول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على ملنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ